سونے اور جاگنے کے آداب نمبر ایک جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر میں بلا لیجئے اور باہر نہ کھیلنے دیجئے ہاں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو اسی لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو نمبر دو جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے اللہ بک امسینہ وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور خدایا ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیرے ہی اشارے پر مر جائیں گے اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے اور مغرب کی ازاں کے وقت یہ دعا اللہم ہذا اقبال لیلکہ اتباری کا وہ اسوات دعات کا یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا تیرے دن کے جانے کا اور تیرے کی پکار کا پس تو میری مغفرت فرما دے نمبر تین عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے اسی طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے نمبر چار رات سوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی نمبر پانچ رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے شب میں جلد سونے اور سہر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے نمبر چھ رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے خدا نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے فرقان میں ہے اور وہ خدا ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا سورہ نبا میں ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے سکون و آرام رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کا دوڑ دھوپ کا وقت بنایا اور سورہ نمل میں ہے أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبُصِرًا نفیزہ نکل آیا یؤمنون کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریخ رات بنائی کہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں اور دن کو روشن کے دوڑ دھوپ کریں بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں رات کو تاریخ اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کیجیے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کیجیے دن کی روشنی میں اپنی معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشش کے ساتھ لگے رہیے یہاں تک کہ آپ کے اعضا اور قوتیں تھکان محسوس کرنے لگیں اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون و راحت سے ہم آغوش ہو جائیے اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیے جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں کراٹے لیتے ہیں یا داد عیش دینے اور لہو و میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں وہ قدرت کی حکمتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنی صحت و زندگی کو برباد کرتے ہیں دن میں پہروں تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتا کرتے ہیں اور جسم و جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں اس لیے کہ دن کی نیند رات کا بدل نہیں بن پاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو ناقابل برداشت مشقت میں ڈالے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہو حضرت عبداللہ نے کہا جی ہاں بات تو صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہ کرو کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو اسی طرح سو بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے نمبر سات زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کیجیے دنیا میں مومن کو آرام طلبی سہلنگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے زندگانی مومن کے لیے جہاد ہے اور مومن کو جفاکش سخت کوش اور محنتی ہونا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی حضرت حفصہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا کرتے تھے ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا چنانچہ میں نے اس کو کر کے بچھا دیا صبح کو آپ نے دریافت فرمایا رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی میں نے کہا کہ وہی ٹاٹ کا بستر تھا البتہ رات میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو رات بستر کی نرمی تحجد کے اٹھنے میں رکاوٹ بنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے میں نے کیا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خاتون آئی تھی اور آپ کا بستر دیکھ کر گئی تھی اب یہ انہوں نے آپ کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو واپس کر دو مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا اس لیے واپس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس کرنا ہی پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسرا تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ بوریے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رونے کی بات نہیں ہے ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ایک بار اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے نبی کا یہ اسوا مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوسی سے پرہیز کرے نمبر آٹھ سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک و صاف ہو کر سوئیے اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھوتے اور پھر وضو کر کے سوئے رہتے نمبر نو سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے چراغ یا لالٹین وغیرہ کو بھجا دیجئے اور اگر آگ جل رہی ہو تو اس کو بھی بھجا دیجئے ایک بار مدینے میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے جب سویا کرو تو آگ بجا دیا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی مجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو نمبر دس سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے پینے کا پانی اور گلاس لوٹا لاٹھی روشنی کے لیے ماچیس یا ٹارچ مسواک تولیا وغیرہ اور اگر آپ کہیں مہمان ہو تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرحانے سات چیزیں رکھی جاتی تھیں تیل کی شیشی کنگا سرمدانی قائنچی مسواک آئینہ اور لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی نمبر گیارہ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس میں رکھیے کہ جب سو کر اٹھیں تو تلاش نہ کرنے پڑیں اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیے پہلے جھاڑ لیجئے ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موزی جانور ہو اور خدا نہ خواستہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے نمبر بارہ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے اور اگر کبھی سونے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر اٹھ کر لیٹیں تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے تین بار اسے جھاڑ دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے نمبر تیرہ جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ اطعمنا و سقانا و کفانا و آوانا فکم ممن لا کافی لہو ولا موویا شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کا ٹھکانہ بخشا کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے نمبر چودہ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی صورت پڑتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں فرشتہ اس سے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو پھر اگر وہ آدمی خدا کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرف ملاتے اور قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے سر چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور پھر تین مرتبہ یہ عمل فرماتے نمبر پندرہ جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیے حضرت برہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک خدایا مجھے اس روز اپنے عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا حسن حسین میں ہے کہ آپ یہ کلمات تین بار فرماتے نمبر سولہ پیٹ لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے حضرت معیش کے والد الغفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا کہ اس طرح لیٹنے کو خدا ناپسند فرماتا ہے اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نمبر سترہ سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجئے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو نمبر اٹھارہ منہ لپیٹ کر نہ سوئیے اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے نمبر انیس ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی مڈھیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں بعض اوقات معمولی سی غلطی سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نمبر بیس کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیے اور نہ بند کمرے میں لالٹین جلا کر سوئیے آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے نمبر اکیس سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے حضرت ابو ہریرا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے بسم کا ربی وضاحت جمبی وبی کا ارفا ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس بستر سے اٹھوں گا اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ کر مزید مہلت دے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو مختصر سی دعا یہ ہے کہ اللہ نب اسمی کا اموت و اخیا خدایا میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا نمبر بائیس رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے نفس کی تربیت اور خدا سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخری شب میں اٹھنا اور خدا کو یاد کرنا ضروری ہے خدا نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخر اس شب میں اٹھ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے نمبر تیئیس نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیے الحمد للہ ما اماتنا بادما النشور شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے نمبر چوبیس جب کوئی اچھا قو دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے فرمایا اچھا خواب اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا اور آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھو تو خدا کی حمد و سنا کرو اور اس کو بیان کرو اور درست ہی بیان کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کوئی قاب دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو میں اس کی تعبیر دوں گا نمبر پچیس درد شریف کثرت سے پڑھیے توقع ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے حضرت مولانا محمد علی مونگیری نے ایک بار حضرت فضل الرحمان مراد آبادی سے سوال کیا کہ کوئی خاص درود شریف بتائیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہو تو فرمایا کوئی خاص درود نہیں ہے بس خلوص پیدا کرنا چاہیے پھر کچھ تعمل کے بعد ارشاد فرمایا البتہ حضرت سید حسن رحمہ اللہ کو اس درود کا عمل کارگر ہوا اللہم صلی علی محمد بعدد کل معلوم لک خدایا رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ان تمام چیزوں کی تعداد کے بقدر جو تیرے علم میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قاب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا حضرت یزید فارتی قرآن پاک لکھا کرتے تھیں ایک بار آپ کو قاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا حضرت ابن عباس حیات تھے حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی جس میں قاب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا پھر پوچھا تم نے قاب میں جس ذات کو دیکھا اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو حضرت یزید نے کہا آپ کا بدن اور آپ کا قد و قامت انتہائی متوازن تھا آپ کا رنگ گندمی مائل بسفید تھا آنکھیں سرمگی ہستا خوب صورت چہرہ نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے نمبر چھبیس جب کبھی خدا نخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤنا قاب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس قاب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے خدا نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا ایک روز میں نے حضرت ابو خطادہ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعا کسی کو نہ بتائے بلکہ جاگتے ہی اعود الشیطان الرجیم پڑھ کر تین بار دائیں جانب تھتکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا نمبر ستائیس اپنے جی سے گھڑ کر جھوٹے خواب کبھی بیان نہ کیجیے حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو کہ دو دانوں میں گرہ لگائے اور وہ ایسا کبھی نہ کر سکے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی نمبر اٹھائیس جب کبھی کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے ایک آدمی نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرو اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے خیرن تلقاہ و شرن و خیرن لنا وشرا على اعدائنا والحمد لله رب اس قاب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو اور حمد و شکر خدا ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے نمبر انتیس کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے اعوذ بکلمات اللہ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن الشیاطین وان یحضرون میں خدا ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب و غصے سے اس کی سزا سے اس کے بندوں کی برائی سے شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں